لڑائی رک گئی ایک بار مکے کے قریبی علاقے میں بہت زور کی بارش ہوئی میں کی جھڑی لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتے اس کا یہ اثر ہوا کہ مکے میں بہت زور کا سیلاب آ گیا گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا بہت سے مکان منہدم ہو گئے اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا کانے کعبہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا دیواریں گر پڑی اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا کعبے کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے اور بت پرستی کے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت و گرویدگی کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے اپنے مکانوں بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے کان کعبہ کی تعمیر مقدم سمجھی گئی سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا محمد بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود کے لگانے کا سوال درپیش ہوا ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا اس پر بات بڑھنے لگی قبیلوں کے تفاقر و غرور کی داستانیں چھڑ گئیں ایک نے کہا کہ ابراہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش پیش تھے اس لیے حضر عصمت کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے دوسرا بولا کہ حرب فجار میں میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی شکست فاش ہوتی کہ ان کی عظمت و شرف کے دفتر ورق ورق ہو جاتے تیسرے نے کہا میرے دادا نے دو بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا ان کی ساری کمائی اور تمام اسی مہمانی اور ضیافت میں صرف ہو گیا چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ کعبے میں سالہ سال سے نجور اور و امبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبولی یہ اس بات کا عہد تھا یا تو ہم کعبے کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی جس میں طاقت ہوگی وہی شرف کا حامل بن سکے گا چار دن تک نزا ہوتی رہی پانچویں دن ابو میاں بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا کہا کہ ندانو اتنے بے قابو کیوں ہوئے جاتے ہو کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالا بنانے کا ارادہ ہے یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں صدیوں تک اس جنگ کے بھڑکتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں اس پر سب لوگ بولے اچھا صاحب آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں ابو میاں نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنچ پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن یہ بات خود ایک نظا بن جائے گی کہ سالس کس کو بنایا جائے اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں وہ یہ کہ کانے کعبہ میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چرا کے مان لیں اس پر سب نے حامی بھری کہ ہمیں بات منظور ہے شام ہوئی پھر رات اور اس کے بعد سپیر یہ سیر نمودار ہوا اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا کہ آپ ہمارے سالس ہیں اس بات کا فیصلہ آپ ہی فرمائیں گے تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے ہر کوئی پرارزو بھی تھا اور مایوس بھی ایسے موقع پر تصویر کے روشن اور تاریخ دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے کعبے کے فرش پر ردائے مبارک بچھا دی صلی اللہ علیہ وسلم قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ نہ جانے چادر کے بچھانے میں کیا مسلحت پوشیدہ ہے اس پر پانسے ڈال کر ناموں کا قرآن نکلوایا جائے گا یا اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ اسوت نصب کرے گا دیکھیے کیا ہوتا ہے محمد نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے تاکہ تنصیب حضر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بٹ جائے ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبے کی دیوار میں حضر اسود نصب کر دیا محمد کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم کھچی ہوئی تلواریں نیام میں آ گئیں اور ایک بہت بڑی خونریزی رک گئی تمام لوگوں نے محمد کی اصابت رائے حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے میں اس سلح کن فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون خرابے کی نوبت نہ آ سکی ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خوریز جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صرف نیکوکار پرہیزگار امین اور راست بازی نہیں ہے ان میں فیصلہ کرنے اور آپس کے جھگڑے چکانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے شادی تک بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے محمد کی اگرچہ کفالت کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس زمانے میں بھی محمد نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں بچپن نہیں گزارا صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بارے کفالت کو اس طرح ہلکا کیا کہ تمام تمام دن جنگل میں ان کی بکریاں چرائیں بڑے ہو کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کے سب سے زیادہ معزز پیشہ تجارت کو اس عالم اسباب میں آزوق حیات کا ذریعہ بنایا محمد ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاروبار میں جس سے جو معاملت ہو گئی اور جس بات کے لیے زبان دے دی چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائیں اور تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ فرماتے کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے وہ اونچا بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے تاجروں میں آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے کہ تجارتی کاروبار میں دنیا ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتی ہے ہر شخص اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے بھی کوششیں کرنے میں کوتا ہی نہیں کرتا منفاط کے لیے نئی نئی ترکیبیں اور ہیلے نکالے جاتے ہیں اور یہ ابن عبداللہ تو کشادہ دست تاجر ہے تجارت میں فیاضی کرتے ہوئے اس کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا گیا قویل کی بیوہ بیٹی خدیجہ ایک شریف اور دولت مند خاتون تھی نوکر چاکر کر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے محمد کی دیانت اور راست بازی کا شہرہ سن کر خدیجہ نے بہت منت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیام بھیجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں مجھے آپ کی ذات پر پورا اعتماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا محمد نے شام جانے کی حامی بھر لی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند دن بعد خدیجہ کے سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا اس مختصر سے تجارتی قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کا غلام میسرا بھی تھا یہ وہی راستہ تھا جس میں محمد کے باپ عبداللہ کے نقش قدم اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مٹا دیے تھے مگر باپ کی محبت محسوس کر رہی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ خاصا ہے کہ وہ ماضی کو حال اور حال کو مستقبل بنا سکتی ہے محمد کے احساس نے گزشتہ واقعات کے اوراق الٹ دیے عبداللہ کی جوان مرگ اور آمنہ کا جوانی میں بیوہ ہونا محبت کی خاموش آواز اونٹوں کی گھنٹیوں میں مل جل گئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی راستہ تھا جہاں بارہ سال کی عمر میں محمد نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا وہی وادیاں وہی کوہ دشت مگر وہاں پرشور آندھیوں نے ریت کے تودوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا اس لیے کہیں کہیں راہیں بھی مڑ گئی تھیں اور منزلوں کے نشان بھی تبدیل ہو گئے تھے بارہ تیرہ سال کی مدت میں اتنا کچھ بدل جانا ضروری تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کی عمر کا پچیسواں سال تھا ذمہ داری ہوش مندی اور فراست کا آفتاب جبین سعادت آثار سے طلوع ہو رہا تھا قافلہ چلا چلتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچ گیا یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی اس نے منزلیں طے کی دھوپ کی شدت بھی دیکھی اور سائے کی راحت بھی کہیں اتنا چٹیل میدان کہ دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں بس کہیں کہیں غبار آلود جھاڑیاں نظر آتی وہ بھی جھلسی ہوئی جیسے ان میں قوت نمو ہی نہیں اور کسی جگہ نقلستان کا سلسلہ دور تک چلا جاتا اور آس پاس لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگتے قدیجہ بنت قویلت کا رشتہ دار قزیمہ اور ان کے غلام میسرا نے اس سفر میں بہت سی عجیب باتیں مشاہدہ کی قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور ایسے ایسے واقعات اور آثار جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے ان کی حیرتیں بڑھتی ہی چلی جاتی یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد نے قیام فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے سر سبز ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر نستور نامی راہب رہتا تھا اس نے کہا کہ پیشن گوئیوں اور مقدس بزرگوں کے اخبار کی روشنی میں اس حقیقت کے اظہار میں تامل نہیں کر سکتا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے پیغمبر آ کر قیام کرے گا جس کی برکت سے سوکھی ڈالیاں ہری ہو جائیں گی اس کے ہاتھ میں انجیل کے نوچتے تھے اور انہیں پڑھ پڑھ کر وہ باتیں کہتا جاتا تھا ختیجہ کے مال تجارت میں توقع سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور محمد نے تمام مال کی قیمت کی تو ختیجہ کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ آپ کی اس دیانت اور راست بازی سے بہت متاثر ہوئی وہ دیکھتی تھی کہ مکے میں تجارتی کاروبار لین دین مول تول اور خرید و فروخت پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ہر شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے غضب کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اور تو ڈالتے ہیں ان لوگوں میں محمد جیسے امانت دار راست باز اور متدین آدمی کا پایا جانا غیر معمولی واقعہ بلکہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ اور میسرا نے ایک زبان ہو کر قدیجہ سے کہا کہ محمد کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہو اندھیری راتوں میں روشنی ہو ہو گئی محمد کی برکت سے خشک درخت کے نیچے محمد بیٹھے اور سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہ لہانے لگی جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہو تو بتائیں ہم تو راستے بھر ان کے ساتھ خواب دیکھتے رہے اور یہ محمد اتنا کچھ بابرکت ہونے کے باوجود انتہائی قلیق متوازے درد مند اور غم گسار ہیں راستے میں ہمیں انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مستعدی کے ساتھ ہر کام خود انجام دیا اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو میسر نہیں آتے اور ان کی پاک بازی اور پرہیز گاری کی تو لفظوں میں تعریف ہو ہی نہیں سکتی شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں ان کی دلکشی اور رانائی دور دور مشہور ہے مگر ہم نے خاص طور سے اس بات کو محسوس کیا کہ محمد بازاروں گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم حیا غیرت متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہیں ان کی ذات نہ جانے یہ دنیا کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے ہم نے تو عرب اور شام یہی دو ملک دیکھے ہیں ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں تو محمد جیسا شریف نیک پرہیزگار اور بابرکت آدمی ہماری نگاہ سے نہیں گزرا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کے جاہل لوگ اپنی شاعری بہادری اور نصب ناموں پر فخر کرتے کرتے مرے جاتے ہیں حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑا فخر محمد قریشی الحاشمی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ہر شخص محمد کے اخلاق اور نیکی کا و معترف تھا خدیجہ تجارت کے سلسلے میں آپ کی دیانت کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا پھر قزیمہ اور کی نے اس ایقان کو اور اور زیادہ مستحکم اس اثر کو پائیدار بنا دیا خدیجہ بیوہ تھی ان کی دنیا ویران و ویران سی تھی افسردہ اور غمگین تمنائے مرجھائے ہوئے احساسات دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ قدیجہ دیکھ محمد سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پاکیزہ تمناؤں کا پیغام بھیج مکے میں نوجوانوں اور امیروں کی کمی نہیں ہے لیکن تیری شرافت کا ان بد کرداروں کی زندگی سے کیا جوڑ محمد نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا تو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قتیجہ نے محمد کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا آپ نے قبول فرما لیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا ابو طالب حمزہ اور دوسرے عزیزوں کو ساتھ لے کر قدیجہ کے مکان پر پہنچے وہاں پہلے سے اہتمام تھا اور قدیجہ کے عزیز و قارب انتظار میں تھے نکاح ہوا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اس قطبے میں ابو طالب نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ سارے قریش میں محمد کے پلے کا ایک آدمی نہیں ہے کوئی شخص شرافت و نیکوکاری میں میرے سعید و امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا ہاں مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے مگر دولت روپیہ پیسہ خزانے و اسباب تو چلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہے آج اس کے پاس کل دوسرے کے پاس ان کا کوئی اعتبار نہیں اصل چیز تو ذاتی شرافت ہے جو ہر حال میں باقی رہے گی محمد کی زندگی کا یہ بالکل نیا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم قطیجہ بہترین شریک زندگی ثابت ہوئی نیک فرما بردار اطاعت گزار شوہر کے دکھ سکھ کی شریک ہر اعتبار سے ہم خیال وہ کسی بات میں محمد سے اختلاف ہی نہ کرتی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فطرت میں محبت اور وفا سموئی ہوئی تھی قطیجہ نے بھی محمد کو توقع سے بہت زیادہ ہمدرد اور کم گزار پایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنا نیک شادی سے پہلے سمجھتی تھی محمد اس سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار نکلے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قلوت ہی نہیں جلوت بھی نیکی حیا اور عفت سے معمور تھی مکے کی عورتیں رشک کرتی کہ قدیجہ کو محمد جیسا بہترین شریک حیات مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم مگر رشک کرنے سے ہوئی بات انہونی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کی تقدیر کی سعادتیں چھینی جا سکتی ہیں خدیجہ کے لیے بہرحال بہترین قلائق اور بزرگ ترین انسان کا حرم بننا مقدر ہو چکا تھا اور یہ وہی مبرم مقدرات ہیں کہ جن کے لکھ دینے کے بعد قدرت کا قلم خشک ہو گیا اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ختیجہ کی رفاقت سے محمد کو بھی سکون حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خان کی زندگی شکر رنجی اور بد مزگی سے پاک تھی دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد غم گسار اور سچ مچ شریک حیات سکون و اطمینان اور میل جول کی زندگی ازدواج مناقحت اور شادی کا لطفی میل ملاپ ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر و خیال کی ایک رنگی میں ہے یہ نہ ہو تو پھر جنت بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے شوہر کی اطاعت تدبیر منزل کی بنیاد ہے اور بیوی کی ہمدردی معاشرت کی جان ہے جہاں یہ توازن باقی نہ رہے وہاں گھریلو زندگی کا نظام طے و بالا ہو جاتا ہے محمد اور قتیجہ کی زندگی اس توازن کا بہترین نمونہ تھی